تم فرماؤ اے میرے بندو جو آمان لائے اپنی سے ڈرو جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنہ میں بھلائی ہے اور اللہ کی ذمہ وسیع ہے صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے